واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا ان انکم الیہ تحشرون اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کی یاد میں مشغول رہو بس جو کوئی دو دن میں جلدی چلا گیا اس پر کوئی گناہ نہیں اور جس نے جلدی نہیں کی اس پر بھی کوئی گناہ نہیں اس کے لیے جو متقی ہے اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم لوگ اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے مراد ایام تشریق ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی منقول ہے امام مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایام تشریق کھانے پینے اور ذکر الہی کے ایام ہیں بخاری کی روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما منا میں ہر وقت اور ہر حال میں تکبیر کہتے رہتے تھے رمی جمار کے وقت تکبیر کہنا اسی میں شامل ہے پس جو کوئی دو دن میں جلدی چلا گیا اس پر کوئی گناہ نہیں اگر حاجی گیارہ اور بارہ کی کنکریاں مار کر منا سے رخصت ہو جائے تو کوئی حرج نہیں اور اگر تیرہ کی کنکریاں بھی مارے تو بھی کوئی حرج نہیں سنت یہی ہے کہ تیرہ کی کنکریاں بھی ماری جائیں حجت الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا سے تیرہ کی کنکریاں مار کر رخصت ہوئے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہے اور وہ چار دن ہیں قربانی کا دن اور اس کے بعد تین دن ابن عمر ابن زبیر ابو موسا مجاہد سعید بن جبیر اور قطادہ وغیرہ کا یہی قول ہے اور آیت سے بھی اسی قول کی تائید ہوتی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی دو دن کے بعد منا چھوڑ دے گا تو کوئی حرج نہیں اور جو کوئی تیسرے دن بھی کنکری مارے گا تو کوئی حرج نہیں اس طرح قربانی کے دن کے بعد ایام تشریق کے تین دن ہوئے